ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا اے قوم تجھے مل گئی اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا اے قوم تجھے مل گئی اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا جس دیش کو انگریز کے پنجے سے چھڑایا اس دیش کی مسنت پہ لٹیروں کو بٹھایا کیوں خون شہیدہ سلا ہم نے گوایا ساحل پہ لگی بیڑی کو طوفان میں اتارا ہم لوگ بدل سکتے سکتے ہیں حالات کا دھارا اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا معصوم لہو دیتا ہے رو رو کی دہائی برباد ہوئی جاتی ہے ماں کی کمائی اللہ سے بغاوت ہے یہ بندوں کی خدائی اب کہ خدا بند سے بچ جاؤ خدارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا کدھارا جس کے لیے قوم کے مردوں نے کٹائے عزت کے بیٹیوں بہنوں نے لٹائے اسلام کی توفیر پہ گھر بار جلائے کہلاتا ہے تقریب وہی دین کا نارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا سوچا تھا جہاں لائیں گے اسلام کا دستور مختار لٹے رہے ہیں وہاں ظلم پہ ماموں مجبور قانون بھی خاموش ہے انصاف ہے مجبور سچائی پہ شب خون ہے پھر جھوٹ نے مارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا ہر سمت مچی جی لوٹ ہے رشوت کی دہائی کمزور کا حق چھین کے گوبر اڑائی جو عہد کیا اس کی ہی بنیاد ہلائی کا اشاروں پہ رچا کھیل ہے سارا ہم لوگ بدل سکتے سکتے ہیں حالات کا دھارا اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا ہم لوگ پلٹ سکتے ہیں طوفان بلا کو پاؤں سے گزر سکتے ہیں بدنوں کی بابا کو ضرورت سے مٹا سکتے ہیں ہم مکر کو سر کپور کا قدموں میں جھکائیں گے دوبارہ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا ہے دل میں تڑپ غربت و بلاس مٹا دے مزدور کو دہکان کو محنت کا دلا دے حالات کے مارے ہوئے لوگوں کو اٹھا دے دکھلائے مساوات محمد کا نظارہ ہم لوگ بدل بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا ہم و محمود کی غیرت کے امی ہے ہم خالد و ذرار ہے تارک کا یقی ہے پرواز ہے شاہین کی گو خاک نشی ہے افضال فلک بوس ہے ہر عزم ہمارا ہم لوگ بدل سکتے سکتے ہیں حالات کا دھارا اے قوم مل کے اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا اے قوم تدے مل کے اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا ہم لوگ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا اے قوم